السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب الا الله اللہ وحدہ شريك له اللہ ان اللہ محمد رسول بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا جہنم سے بچاؤ کے اسباب وہ کون سے ایسے اعمال اور اسباب ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایک بندے مومن کو ایک انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اس موضوع پر آج کا خطبہ ارشاد کیا گیا اللہ رب العامن کی حمد و ثناء کے بعد خطب مصنوعہ کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بندو کو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العامین لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامن اپنے فضل و کرم سے انہی لوگوں میں سے بنا دے جن کو اللہ رب العامن نے رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کیا ہے رمضان کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا رمضان گزر جانے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں یا نیکیوں کا بنانے والا ختم ہو جاتا ہے یا نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ایسا نہیں ہے یہ ایک بندہ اور ایک بندے مومن ہمیشہ اللہ ہر برامین کے اطاعت و بندگی پر قائم رہتا ہے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے موت کمائے گی اما تدری نفس ومادہ تقسیم وغدہ اما تدری نفس نفسم اردن تمود کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کمائے گا کیا اور اسے کی زمین موت آئے گی اسے نہیں معلوم اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اہل ایمان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور رات اور دن اللہ ہر کے طاط و بندگی پر قائم رہنا اللہ کے سرخ حدیث فق الناس یقو فبائے او نم سے ہی فموت کوہا اموب مسلم کی روایت ہے کہ اگر انسان سلوک کرتا ہے تو اپنے آپ کا سودا کرتا ہے یا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا ہو جاتا ہے یا تو اپنے آپ کو ہلاک کو برباد کر دینے والا ہوتا ہے اور اللہ رب العامن کا فرمان ہے فمن النار بعد خلر جنت فقط فاض جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہوگا کامیاب ہو گیا کتاب و سنت میں ہمیں ایسے اعمال اور اسباب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں انہی میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے توحید پر ثابت قدمی اختیار کرے اخلاص کے ساتھ اللہ ابامن کے بات کرے موت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ ابامن کے بات و بندگی پر قائم رہے اللہ رب العامن کا فرمان حدیث قدسی کے اندر ان اللہ قد حرم النار من قال لا الہ الا اللہ یب تغیر ذالک وجہ کا اللہ اللہ العامن نے ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خصوصی کے لیے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا بخاری مسلم کی روایت ہے دوسری چیز نماز کی پابندی اور جو پانچوں نمازوں میں چالیس دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں ادا کر لیتا پانچوں نمازوں کو اللہ حرب اس کے لیے دو برات لکھتا ہے ایک نفاق سے اور دوسرے جہنم سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس طریقے سے فجر اور نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی کرنا اللہ کے حدیث صلی الجنارہ حدن صلی قبل طلوع شمس و قبل غروبہ وہ انسان جہنم میں کبھی نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس طریقے تیسری چیز یہ ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعت سنت کی پابندی کرنا اور ظہر فرض نماز کے بعد چار رکعت کی پابندی کرنا اللہ کے سرکدیس حافظہ اعلیٰ ارب رکعت قبل ظہر و ارب انبادہ حرم اللہ علنار جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعت یعنی سنت ادا کرتا ہے پابندی کرتا ہے اور چار نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم پر اس کو حرام کر دیتا ہے چوتھی چیز روزے رکھنا اللہ کے سر حدیث عدیث یو منفی صبی اللہ بد اللہ وجہ انار صبعین خریفہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے اللہ ابام ستر سال کی دوری سے اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے اللہ کے سرخ حدیث سوم و جنہ روزہ ڈھال ہے یہ سجین و بحل عبد من النار اس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا حسن سلوک سے پیش آنا اللہ کے سرخ حدیث ہے من اینن لئی اننن قریبن ہر رحم اللہ اور نار جو انسان نرم دل ہوتا ہے لوگوں کے قریب ہوتا ہے آسانی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک بندے مومن کی عزت کی حفاظت کرنا اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی غیبت نہ کرنا کبھی اللہ کے سے منظبہ انرد عقی بالغیب کا نہ حق پن اللہ من النار جو اپنے بھائی کی عزت کی اس کی غیر موجودگی میں غائبانہ طور پر حفاظت کرتا ہے اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے یہ چیزیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر بیان فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ ساتواں سبب جو ایک بندے مومن کو جہنم سے بچاتا ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اللہ کے سلوک حدیث سے منفت من البنا بشین فاہ کن نہ لہو ستر النار جو بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح کی آزمائش کی جائے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اس سلوک کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہیں اس کے لیے آل بن جاتی ہیں بخاری مسلم کے ہدایت حدیث ہے آٹھویں چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا اللہ کے خوف سے انسان کا تنہائی میں رونا اور آنکھوں سے آنسو نکل جانا یہ بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور سب ہے اللہ کے سر کے صلاح النا رجل بکامن خشیت اللہ وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑتا ہے فی اللہ یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس آ جائے دودھ تھن کے اندر کبھی واپس نہیں جا سکتا ہے ایسے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خصیت سے روتا ہے وہ کبھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا نوی چیز کیا ہے دعا کرنا اللہ رب العامین نے قرآن کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب شریف امن اذاب جہنم ان نہ اذاب غرامہ غرام سعت مستفر و مقامہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اور یہ بہت برا ہے بہت بری جگہ ہے لہذا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں تو دعا ایک عظیم طاقت ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لہذا جو بندہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچاتا ہے اور اللہ کے سور وسلم کے ہے رجر مسلم من النار خلاثن اللہ قالت النار اللہ اجر نے جو جو مسلمان بندہ جہنم سے تین مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے تو مجھے جہنم سے بچا دے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ عمر عظی ہو اللہ تعالیٰ اس کو تو مجھے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو مجھ سے بچا دے یعنی تو اس کو میرے اندر مت داخل کرنا تو انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کو جہنم سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامن ہمیں جہنم سے بچائے اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے اللہ ہر برامین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اور بھی انہوں نے بہت ساری دعائیں کی اور اس کے بعد خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر حمیم و صلابینہ محمد علیہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ